آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سواری سے اترے تو ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا انہوں نے اس کے پورے بل کے بارے میں حکم دیا اسے نیچے سے نکال دیا گیا پھر حکم دیا ان کو جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی کہ آپ نے ایک ہی چونٹی کو کیوں سزا نہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچاس